حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا سمندر کا پانی طاہر و متحر ہے اور اس کا جانور بلا زبا حلال ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچپن